رب العالمين والصلاة والسلام والسلام والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الله الله الرحمن الرحيم الصلاة الصلاة عليك عليك يا يا يا رسول وعلى آلك وأصحابك حبيب نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ خوابوں کی تعبیریں میں ایک مرتبہ پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں الحمد آج بھی آپ کی طرف سے موصول ہونے والے خوابوں کی کالز کو ہم سلسلے میں شامل کریں گے آپ اپنا کوئی خواب بیان کرنا چاہتے ہیں اس کی تعبیر معلوم کرنا چاہتے ہیں ابھی اسی وقت ہمیں کال کیجئے یہ نمبر آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں اس نمبر پر آپ کال کر کے اپنا خواب ریکارڈ کروا سکتے ہیں انشاءاللہ شاء اللہ ممکنہ صورت میں آپ کی کال کو شامل سلسلہ کیا جائے گا درود پاک پڑھنے کے جہاں بے شمار فضائل و برکات ہیں جب بھی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر خیر کیا جائے تو درود پاک پڑھنا چاہیے وہیں بعض مواقع ایسے ہیں کہ جہاں پر درود پاک نہ پڑھنے والے کے لیے ناپسندیدگی کا بھی اظہار کیا گیا ہے جی ہاں اس کے بارے میں بھی ہمیں معلومات ہونی چاہیے شیخ طریقہ تمیر اہل سنت دامت برکات ملا عالیہ کی نئی تصنیف جو کہ فیضان سنت کا ایک باب ہے نیکی کی دعوت زیارت بھی کر لیجئے رمضان المبارک ہی میں اس فیضان سنت کے باب سے ہم فیضیاب ہونا شروع ہوئے ہیں مکتبۃ المدینہ نے اسے شائع کیا ہے اس کتاب کے صفحہ نمبر ون ون ایک سو ایک پر امیر اہل سنت دامت العالیہ نے ایک روایت نقل فرمائی ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے پاس میرا ذکر کیا گیا اور اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا تو اس نے جفا کی تو وعید ہے جہاں درود پاک پڑھنے کے فضائل ہیں وہیں درود پاک نہ پڑھنے پر بعد مواقع پر بھی منقول ہیں تو جب بھی پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کا ذکر خیر کیا جائے تو جھوم جھوم کر محبت کے ساتھ درود پاک ضرور پڑھا کیجیے ان شاء اللہ آپ کی جان میں مال میں عزت میں آبرو میں آپ کے ایمان میں اللہ تبارک و تعالی برکت عطا فرمائے گا ایک مرتبہ آپ بھی درود پاک پڑھ لیجیے سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سلسلے کا انداز آپ کے علم میں ہے آپ ہمیں کال کرتے ہیں اور وہ کال ہم ممکنہ صورت میں اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں اور اس کی تعبیر بیان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اس کے ضمن میں کچھ مدن پھول بھی عرض کیے جاتے ہیں اول تاخیر ہمارے ساتھ رہیے یہ سلسلہ ملاحظہ کیجیے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو ان شاء اللہ مدنی پھول چننے کا بھی موقع ملے گا تو آئیے آپ کی کالز کی طرف بڑھتے ہیں بالخصوص جنہوں نے کال کی ہوتی ہے تو وہ بڑی ہی انتظار کیا کرتے ہیں انہیں بہت ہی انتظار ہوا کرتا ہے کہ ہماری کال کو کب شامل کیا جاتا ہے آئیے آپ کی کال کی طرف بڑھتے ہیں حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ افتخار احمد رضا لاہور سے ازکار میرے دو مسئلے ہیں پہلا تو ہے کہ میرے بچوں کی امی نے خواب میں دیکھا کہ ہمارے باپا جان بیمار ہیں تو خواب میں وہ بہت بے چین ہوتی ہیں تو اس کے بعد ان کی آنکھ کھل گئی اب وہ مطلب ہے کہ خواب کو دیکھ لینے کے بعد بھی اسی کیفیت میں یعنی بے چینی میں تو اس کے لیے رہنمائی فرمائیں میں دوسرا مسئلہ یہ پوچھا تھا کہ اکثر میں یہ سنتا ہوں گھر میں یا مطلب ہے عورتوں سے مطلب زیادہ تر کہ دائیں آنکھ پھر گی تو اچھا شگن ہوگا بائیں آنکھ پھر گی تو پتہ نہیں فسط ہوگی اس کا حقیقت سے کیا تعلق ہے میں ذہنی طور پہ تو نہیں ان چیزوں کو مانتا مگر یہ بار بار جب سنتا ہوں ہوں تو پھر یہ سننے کو ملتا ہے کہ بڑوں کی بنائی ہوئی باتیں تو برائے مدینہ اس میں ہماری رہنمائی فرمائیے گا افتخار بھائی مرکز الاولیاء لاہور سے آپ نے کال کی جزاک اللہ خیرہ بچوں کی امی نے جو خواب دیکھا اور اسے بیان کیا اور اس کے بعد جو کیفیت بیان کی تو ایک فطری عمل ہے جس سے محبت ہوتی ہے جس کے ساتھ جو ہے وہ دینی الفت ہوتی ہے اگر اس کو کسی آزمائش کے اندر دیکھا جائے تو ایک فطری بات ہے بندے کو پریشانی کا سامنا ہوتا ہے البتہ امیر اہل سنت دامد برکات العالیہ کے بیمار ہونے کی کوئی ایسی خبر ہم نے نہیں سنی نہیں دیکھی الحمد وہ بخیر و عفیت ہوں گے تو یہ ایک فطری بات ہے تو بعض اوقات اس طرح کا خواب نظر آ جانا اس کا کوئی ایسی تعبیر نہیں ہوتی بلکہ ایک عام حالات سے متعلق یہ خوابوں کی قسم میں سے ہوا کرتا ہے تو دوسری بات آپ نے ارشاد فرمائی اگرچہ خواب تو نہیں ہے واقعی اس طرح کی بہت ساری باتیں جو ہے وہ معاشرے کے اندر مشہور ہوا کرتی ہیں سیدھی آنکھ کے پھڑکنے پر آپ نے کہا کہ اچھا شگون لیا جاتا ہے اور بری آنکھ کے بائیں آنکھ کے پھڑکنے پر برا شگون لیا جاتا ہے تو کہیں بھی اس طرح کے معاملے میں کچھ پڑھا نہیں ہے اور عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ اس طرح کی باتیں ویسے ہی مشہور ہو جاتی ہیں البتہ یہ ضرور ہے کہ بڑوں کی باتیں بزرگوں کی باتیں بعض مقولے بعض ایسے ٹوٹکے ہوتے ہیں جو درست بھی ہوتے ہیں لیکن ان کی ہر بات درست ہو یہ ضروری نہیں بلکہ بڑوں کی طرف منسوخ کر کے چھوٹے بہت ساری باتوں کو مشہور کر دیا کرتے ہیں اس پر اعتماد کر لیتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کی حقیقت معلوم کرنی چاہیے علم حاصل کرنا چاہیے کسی اہل علم سے رابطہ کر کے اس کے بارے میں جب تک معلومات نہ ہوں تو اس پر اپنا اعتقاد نہیں جمانا چاہیے فلاں جگہ بہت بھاری ہے کالی بلی راستہ کاٹ لے تو راستہ بدل لینا چاہیے گاڑی کے آگے سے گزر گئی کالی بلی تو اب ایکسیڈنٹ ہو جائے گا بہت گھبراتے ہیں تو ان باتوں کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں پتا چلا کہ وہ فلاں جگہ کو بہت بھاری سمجھا جاتا تھا وہ ٹرننگ ایسی ہے کہ وہاں پر ہر دوسرے ہفتے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے بڑی بھاری جگہ ہے پتا چلا کہ وہ درست طور پر ٹن ہی نہیں بنایا گیا تھا ٹن بنانے کے اصول و ضوابط ہوتے ہیں ایک قوانین ہوتے ہیں اب وہ جو ٹن ہی درست نہیں بنا تو وہاں سے جو گاڑی ٹن کرے گی تو اس کے ایکسیڈنٹ کے چانس بڑھ جائیں گے اور دیگر جگہوں کے مقابلے وہاں پر ایکسیڈنٹس زیادہ ہوا کرتے ہیں تو لوگ یہ مشہور کر دیتے ہیں کہ جگہ بھاری ہے یہاں پہ کوئی مرا تھا اس کی روح جگہ گھومتی پھر رہی ہے وغیرہ وغیرہ تو ایسی باتوں پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے جب تک کوئی واقعی اتھینٹک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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں محمد مرتضی رضا اتاری دو سے بات کر رہا ہوں میرے ابو جی نے یہ خواب دیکھا ہے کہ ایک آدمی ٹریکٹر چلاتا ہوا اوپر اڑ رہا ہے تو اس پر میرے ابو جی نے آدمی کو نیچے کی طرف کھینچا تو وہ آدمی اور ٹریکٹر نیچے آ گئے تو میرے ابو کی آنکھ کھل گئی پلیز برائے مہربانی اس کا خواب کی اس خواب کی تبیر بتا دیں بڑے طاقتور ہیں آپ کے والد صاحب ٹریکٹر کو فلاں سے کھینچ کر نیچے لے آتے ہیں لگتا ہے آپ کے والد صاحب کا زراعت سے تعلق ہے تو جو آپ نے خواب بیان کیا اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے ویسے ہی بندہ بعض اوقات خواب کے اندر بڑے زور آزمائی کے کام کر گزرتا ہے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 دوسرے روزے باپا میرے خواب میں آئے اور مجھے کہ اللہ کے اعتکاف کرو اور میں اعتکاف کے لیے چلا آیا ہوں اور الحمد للہ جتنی انتیسویں روزے تک مجھے الحمد للہ روزانہ باپا کی زیارت ہوتی رہی ہے خواب میں اس دوران چار بار حاجی عمران نگران شورا کی زیارت ہوئی ہے ایک بار حاجی شاہد کی زیارت ہوئی ہے اس کے بعد ہم مدنی قافلے کے لیے جانے کے لیے نیت کی تھی لیکن میں سے اٹھا نہ گیا باپا نے مجھے خود خواب میں آج اٹھایا کہ مدنی قافلے کے لیے چلو اس باپا کی زیارت ہوئی اور مدنی قافلے میں جتنے دن رہا ہوں باپا کی زیارت ہوتی رہی ہے برائے مہربانی مجھے ان خواب کی تعبیر بتائی جائے ماشاء اللہ نیک لوگوں کی نظر میں ہیں آپ امیر علیہ سنت نے آپ پر انفرادی کوشش فرمائی آپ نے لبیک کہا احتکاف بھی کیا نہ صرف احتکاف کیا بلکہ مدر قافلے کے مسافر بھی بنے بارہا آپ نے امیر علیہ سنت کی زیارت کی مبلغین دعوت اسلامی کی زیارت کی ماشاءاللہ اللہ خواب ہے اور یہ قلبی لگاؤ کی عکاسی کیا کرتا ہے جیسی سوچ ہوتی ہے جیسے خیالات ہوتے ہیں ویسے ہی بندے کو خواب جو ہے وہ نظر آیا کرتے ہیں کہ جو ہے وہ گلوکاروں کا دل دادا ہے تو اس کو خواب کے اندر بھی گانا گانے والے نظر آئیں گے کوئی کھلاڑی ہوتا ہے تو وہ خواب میں بھی چوکے چھکے لگا رہا ہوتا ہے سائیکل پر کام کرنے والے ایک شخص کے بارے میں بتایا کہ وہ رات میں اٹھ کر نیند کی حالت میں ہی وہ پمپ چلایا کرتا تھا جیسے کہ سائیکل میں ہوا بھر رہا ہے تو یہ ایک چونکہ خوابوں کا انسانی رجحانات کے ساتھ بہت زیادہ گہرا تعلق ہوا کرتا ہے آپ کے خیالات آپ جو سوچتے ہیں جو آپ سمجھتے ہیں جس کے بارے میں آپ ذہن کے اندر تجسس رکھتے ہیں تو وہی چیز آپ کو بعض اوقات خواب کے اندر بھی نظر آ جایا کرتی ہے اور علماء فرماتے ہیں کہ کسی بزرگ کی کسی نیک شخص کی زیارت کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت کی علامت ہوا کرتا ہے اور ماشاء اللہ آپ تو سعادت مند ہیں کہ آپ کو امیر علیہ سنت نے خواب میں احتکاف کا فرمایا تو آپ نے لبیک کہا اور احتکاف کی بھی سعادت حاصل کی قافلے میں سفر کیا اس دوران بھی زیارتوں کا سلسلہ جاری رہا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ان مبارک خوابوں کے سلسلے کو مزید ترقی عطا فرمائے اب اچھے اچھے خواب دیکھتے رہیں اور حقیقت کی زندگی میں بھی امیر اہل سنت برکات العالیہ کی خوشنودی کے کام جو کہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پانے کے کام ہیں ان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے رہیں ماشاء اللہ آپ نے قافلے میں سفر اختیار کیا دوسروں کی بھی دعوت پیش کیجیے در سے فضان سنت گھر میں جاری کیجیے مسجد میں دیجیے نیکی کی دعوت کیا جو فضان سنت کا نیا باب آ چکا ہے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 اٹھائیسویں روزے پہ پڑوسن کی بیٹی نے ایک خواب دیکھا تھا اثر کے وقت کہ وہ کہہ رہی تھی کہ اثر کے وقت یہ خواب میں نے دیکھا کہ آپ کے گھر پہ اولاد ہوئی ہے ایک سال میری شادی کو ہو چکا ہے ابھی تک اولاد نہیں برائے کرم اس کے بارے میں کچھ پورا جزاک اللہ خیر ماشاء اللہ جو خواب بیان کیا گیا اچھا خواب ہے مسلمان کا کسی کے بارے میں اچھی چیز کا دیکھنا یہ بہتر ہوا کرتا ہے اچھا ہوا کرتا ہے اور بعض اوقات اللہ تبارک و تعالی اس کے مطابق جو ہے وہ نتیجہ بھی ظاہر فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کو نیک اور صالح اولاد کی نعمت سے نوازے آپ کو میں مدنی مشورہ پیش کروں گا کہ آپ تعویذات بھی حاصل کر لیجئے انشاءاللہ شاء اللہ نرینہ اولاد کے لیے فیضان مدینہ میں بھی آپ کو تعویذ مل سکتے ہیں یا جس علاقے کے اندر آپ رہتے ہیں باب المدینہ سے آپ نے کال کی تو بے شمار مقامات پر تعویذات اطاریہ کا بستہ لگا کرتا ہے وہاں سے آپ اولاد نرینہ کے لیے نیک اور سال اولاد کے لیے تعویذ حاصل کر لیجئے انشاءاللہ شاء اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے آپ کو نیک اور سال اولاد جو ہے وہ عطا ہوگی جب بھی اولاد کا سوال کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اولاد کی نعمت مانگیں تو ایسی اولاد کا سوال کرنا چاہیے ایسی اولاد کے بارے میں دعا کرنی چاہیے کہ جو ہماری دین اور دنیا دونوں اعتبار سے بہتر ہو ورنہ معاشرے کے اندر اس طرح کی بے شمار مثالیں پائی جاتی ہیں آپ نے بھی دیکھی ہوں گی کہ ایک وقت آتا ہے کہ اولاد کی نافرمانی فرمانی کی وجہ سے راہ روی کی وجہ سے وہی ماں باپ جو پہلے اولاد کے طلبگار تھے اب ان سے بیزار نظر آتے ہیں تو امیر علیہ سنت ہمیں اس کی ترغیب اشاد فرماتے ہیں کہ جب بھی اولاد کی نعمت مانگے دنیاوی کوئی بھی نعمت کا سوال کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے آفیت اور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 وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ میں مدینہ میں گیا ہوں اور اپنے کے خواب میں دیکھا ہے مدینہ میں گیا ہوں سب گمبد کے آگے جو ہے نا دعا مانگ رہا ہوں اور مدینہ کی گلیاں دیکھی ہیں اور میں نے دوسرا خواب یہ دیکھا ہے کہ میں مدینہ گیا ہوں اور بڑی مشکل سے میں مدینہ میں جا رہا ہوں پتہ نہیں پانی آیا ہے کیا ہے تو جیسے میں کشتی میں بیٹھ کے جاؤں پھر میں نے مدینہ میں پہلی سب نماز پڑھی اس خواب کی تعبیر پوچھ ماشاء اللہ لگتا ہے رمضان و مبارک کی برکتیں ہیں اب تک جتنی بھی کالز آئی ہیں تو اس میں کوئی امیر علیہ سنت کی زیارت کر رہا ہے کوئی مدینے جا رہا ہے کوئی دیگر اچھے اچھے خواب دیکھ رہا ہے تو لگتا ہے کہ چونکہ رمضان میں مسلمان عبادت میں مزید کوشاں ہو جاتے ہیں نیکی کی طرف ایک رجحان بڑھ جاتا ہے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 بزرگ ہیں مدنی لباس انہوں نے پہنا ہوا ہے جوتے نہیں پہنے ہوئے وہ میرے آگے آگے چاہ رہے ہیں میں ان کے پیچھے پیچھے چاہ رہا ہوں شہر لباس انہوں نے پہنا ہوا ہے قبرستان مجھے لے کے چلے گئے ہیں وہ آگے گئے ہیں میں پیچھے پیچھے ہوں ایک قبرستان پہ وہ رک گئے ہیں قبر پہ رک گئے ہیں اور قبر کو کہتے ہیں کہ کھل جا میں یہ دیکھنا ذہن میں آتا ہے کہ شاید یہ مجھے قبر میں سے کوئی منظر دکھانا چاہتے ہیں کوئی اچھے امال انسان کے ہوں گے وہ دکھانا چاہتے ہیں لیکن میں کیا دیکھتا ہوں کہ تین دفعہ وہ قبر کو کہتے ہیں کہتے ہیں کہ کھل جا تین دفعہ کھولنے کہنے کے بعد قبر جب کھلتی ہے تو اس میں سے وہ اندر چلے جاتے ہیں اور اندر سے پیسے نکال کر سو سو کے مجھے دیتے ہیں اور ہزار ہزار کے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں یہ خواب کی تعبیر بتا دیں بس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 تو اس کے بارے میں کچھ بتا دیں ماشاء اللہ وہی جو میں بھی عرض کر رہا تھا مزید کال کا سلسلہ جاری ہے امیر علیہ سنت کی زیارت کر رہے ہیں لگتا ہے مدنی مذاکروں کی خوب جو ہے وہ آپ نے فیض حاصل کیا ہے اور خوب مدنی مذاکروں میں امیر علیہ سنت کی زیارت کی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مبارک فرمائے اچھا خواب ہے بزرگ کی زیارت کرنا باعث برکت اور باعث رحمت ہوا کرتا ہے آگے بڑھتے ہیں علی الحبیب میرا نام محمد ساری ہے میں مقدر لاہور مارو ٹاؤن سے عرض کر رہا ہوں پھر میرا خواب یہ ہے کہ میری گھر والی بچوں کی امی کو خواب آ رہے کہ چھوٹے چھوٹے کتے لگے ہوئے ہیں پھر انہوں نے کتے کو بھگا دیا لیکن اس کے بعد ایک بڑا کتا آیا پھر اس نے اسے کاٹا میں مہربانی اس خواب کی تعبیر دیں جزاک اللہ خیر امین مرکز الاولیاء لاہور سے جنید بھائی جنید بھائی آپ نے جو اپنے بچوں کی امی کا خواب بیان کیا تو کتا جو ہے وہ کمزور دشمن کی علامت ہوا کرتا ہے اور اس کا کاٹنا نقصان پہنچانے پر دلیل ہوا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں <clears throat> دشمن سے نقصان پہنچانے والے سے حاصل سے شیطان سے حفاظت کے لیے دعا کی کثرت کیجیے اور اپنے گھر والوں کے لیے حفاظت کا تعویذ بھی حاصل کر لیجیے مرکز لاہور میں بھی بے شمار مقامات پر تعویذات اختاریہ کا بستہ لگا کرتا ہے وہاں جا کر آپ اپنے لیے اپنے گھر والوں کے لیے بچوں کی امی کے لیے سب کے لیے تعویذات حاصل کر لیجیے ان شاء اللہ اگر کوئی ایسا دشمن نقصان پہنچانے کے در پائے ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کو آپ کے گھر والوں کو محفوظ فرمائے گا اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں صلی اللہ تعالی علی محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد سفیان اطاری ہے میں کوٹ سے بات کر رہا ہوں حضور میرا خواب یہ ہے کہ ایک شخص ہے اور وہ شادی کرنا چاہتا ہے اور ان دونوں کو حضرت فاطمت الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہا نے ان دونوں کو اپنی چادر میں چھپا لیا ہے تو آپ سے مدری انتجا ہے کہ اس خواب کی مجھے تمیر بتا دیجیے شادی کرنا چاہتا ہے اور خواب میں سیدتنا فاطمت الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے چادر میں چھپا لیا تو چادر میں چھپانا تو ایک اچھی علامت ہے البتہ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 اور میں گجران سے بات کر رہا ہوں تو مجھے خواب یہ ہے کہ میں نے اپنے خواب میں دیکھا ہے کہ کسی مکان کی دیواروں کو سمجھ لیں کہ میں نے پھٹتے ہوئے دیکھا ہے کو تو اس خواب کی مجھے تعبیر بتا دیں کہ پہلے بھائی آپ کو یہ وضاحت کرنا ہوگی کہ آپ نے اپنا گھر پھٹتے ہوئے گرتے ہوئے دیکھا یا کسی اور کا گھر دیکھا تو اگر یہ وضاحت بیان کر دیتے تو پھر اسپیسیفک اس کی تعبیر بیان کی جاتی ہے البتہ یہ میں بیان کر دیتا ہوں کہ اگر کوئی اپنا گھر منہدم ہوتا ہوا دیکھے گرتا ہوا دیکھے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا اس کو دیکھے تو بظاہر تو ایک عجیب و غریب ہے اور یہی ذہن میں آتا ہے کہ شاید یہ کوئی نقصان کی بات ہوگی لیکن تعبیری حوالے سے یہ اچھا ہے اگر کوئی شخص اپنے گھر کو منہدم ہوتا ہوا دیکھے گرتا ہوا دیکھے تباہ ہوتے ہوئے دیکھے تو اسے دنیاوی مال اور دولت ملنے کی علامت ہے تو اگر آپ نے اپنا ہی گھر دیکھا تو تعبیر یہ ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس نعمت کے ملنے پر شکر ادا کرنے کا جذبہ اپنے دل میں بیدار رکھیے اور اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے اس طرح کا اگر کوئی خواب دیکھے تو ہوتا یہ ہے کہ اگر وہ کوئی سودا کرنے جا رہا ہے کوئی بزنس کر رہا ہے اس کے اندر اس کو نفع حاصل ہوگا یا کہیں سے اس کو رقم ملنا تھی کافی عرصے سے مل نہیں پا رہی کہیں رقم پھنس گئی تھی کہیں قرضہ تھا وہ مل نہیں رہا تھا تو اگر اس طرح کا کوئی شخص خواب دیکھے تو ان ذرائع سے جو کہ اس کے قریب ذرائع کہلائیں گے اس کو انشاءاللہ شاء مال ملے گا دولت ملے گی اللہ تبارک و تعالیٰ نعمت عطا فرمائے گا لیکن یاد رہے کہ دنیا کی نعمت ملنے کی خواہش ہر شخص کرتا ہے لیکن ہر نعمت کے بارے میں شکر ادا کرنے کا ذہن بہت کم پایا جاتا ہے اور یہ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ہمیں بتا دیا گیا یوم نعیم <clears throat> اسی طرح سے بے شمار بکثرت احادیث کے اندر بھی کل بروز قیامت دنیاوی نعمتوں کے بارے میں کل بروز قیامت سوال کیے جانے کا بعض پرس کیے جانے کا اس سے متعلق پوچھا جانے کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے لہذا کوئی بھی دینی نعمت ملے دنیاوی نعمت ملے تو اس سے ضرور نفع حاصل کریں اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو انسان کے لیے بنایا دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے یہ انسان کے لیے ہے اس کو استعمال کرتا ہے اس سے جو ہے وہ فائدہ اٹھاتا ہے یہ جانور ہیں نبادات ہیں پہاڑ ہیں آسمان ہے سورج ہے چاند ہے ستارے ہیں اور جو کچھ بھی ہے یہ سب انسان کے نفع کے لیے ہے لیکن انسان کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ان نعمتوں کو مجھے استعمال کس طرح سے کرنا ہے دنیاوی مال ملنے کی اگر کسی کو بات کہی جائے تو دل کے اندر یقیناً ایک فراحت محسوس ہوتی ہے ایک خوشی محسوس ہوتی ہے اچھا مجھے مال ملے گا واہ کیا بات ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ پہلو بھی ذہن نشین ہو کہ کل برج قیامت اس مال کے بارے میں اس نعمت کے بارے میں مجھ سے سوال کیا جائے گا تو کیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس عطا کردہ نعمت کو اس کے فرمان کے مطابق خرچ کر رہا ہوں اس کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق استعمال کر رہا ہوں یا نافرمانی میں استعمال کر رہا ہوں تو اپنا محاسبہ کریں تو انشاءاللہ شاء اللہ نعمت کی قدر بھی ہوگی اور اس کے غلط استعمال سے بھی ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھنے میں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 بڑا منفرد خواب بتایا ہے پھپھو کا خواب ہے للت القدر کی بشارت شاید کہا ہے یا للت القدر انہوں نے دیکھی ہے شاید یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ رمضان المبارک میں چونکہ للت القدر کا انتظار رہتا ہے تو ہو سکتا ہے رمضان ہی کی بات ہو اور خواب کے اندر ان کو اس طرح سے بتایا گیا ہو کہ اس وقت جو ہے وہ للت القدر ہے بہرحال للت القدر کا ملنا اس کی بشارت کا ملنا ایک اچھی علامت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک اخروی نعمت ملنے پر دلیل ہے اگر واقعی وہ رات تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر امید رکھنی چاہیے اور ہو سکتا ہے کہ وہی رات جو ہے وہ للت القدر ہی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اس کی برکات کو عطا فرمائے بہرحال للت القدر کا یقینی طور پر معلوم ہونا تو یہ دشوار ہوتا ہے البتہ بعض علامات ایسی ہوا کرتی ہیں کہ جن سے للت القدر کے بارے میں معلوم ہوتا ہے البتہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں برگزیدہ بندے ہوتے ہیں انہیں واضح نشانیاں جو ہے وہ معلوم ہوتی ہیں وہ محسوس کرتے ہیں اور اس رات کی بالخصوص برکات کو وہ حاصل کیا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی للت القدر اور دیگر جو مبارک راتیں ہیں ان کی برکات سے حصہ نصیب فرمائے نیکسٹ کال کی طرف چلتے ہیں سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد جی میرا نام محمد فیق الرحمان حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں جی مجھے خواب ایسی ہے نا دیکھا کہ اپنے لوگ بہت سارے نا گلا کٹوا رہے تھے تو میں نے خود خود جا کے نا اپنا گلا کٹوایا اس کی مجھے کچھ سمجھ نہیں اس کی طبیعت بتا دیں اچھا ویری اسٹرینج اپنا گلا آپ نے خود ہی کاٹا ذبح کرنا کاٹنا کسی کو مارنا یہ ظلم کی علامت ہوا کرتا ہے تو آپ نے اپنے آپ کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جی ہاں انسان اپنے آپ پر بھی ظلم کرتا ہے تو غور کر لیجئے کہ آپ اپنے آپ پر کہیں ظلم کرنے کے مرتکب تو نہیں ہو سکتا ہے آپ کو جھٹکا لگا ہو حیرت ہوئی ہو اپنے آپ پر ظلم یہ کیسے ہو سکتا ہے جی ہاں انسان گناہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے تو اسے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی متعدد آیات کے اندر نافرمانوں کو جہاں پر تذکرہ ہوا بعض جگہوں پر کفار کا تذکرہ ہے بعض جگہوں پر جو گناہ گاروں کا تذکرہ ہے گناہوں کا تذکرہ ہے تو گناہ کرنے کو اپنے نفس پر اپنے آپ پر ظلم کرنے سے تعبیر کیا گیا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں دوسروں پر ظلم کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ پر ظلم کرنے سے بھی محفوظ فرمائے تو جب انسان گناہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کا کام کرتا ہے تو ان معنوں پر اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے کہ اپنے جسم کو جہنم کا ایندھن بنا رہا ہے اسی طرح سے یہ جو آزائے جسمانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے اس کی فرما برداری کے کاموں میں استعمال کرنے کے لیے عطا کیے گئے اور ان کا درست استعمال اور درست مقصد اور درست مقام اللہ تبارک و تعالی کی فرما برداری کرنا ہے اگر اس کو اس کے اصل مقام سے ہٹا دیا جائے تو ظلم کی ایک تعریف یہ بھی ہے کہ کسی شے کو غیر محل میں رکھنا یہ ظلم ہے تو اگر ہم اپنے اعضاء کو اپنے جسم کو اپنے خیالات کو درست مقام پر استعمال نہیں کرتے درست جگہ پر اس کو نہیں رکھتے تو گویا کہ ایک اعتبار سے ہم اپنے آپ پر ظلم کے مرتکب ٹھہرتے ہیں تو اپنا محاسبہ کیجیے غور کیجیے اگر کہیں پر آپ ایسا محسوس کرتے ہیں کہ میں فلاں فلاں کے کام میں مبتلا ہوں فوراً توبہ کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی اور عبادت پر کمر بستہ ہو جائیے گناہوں کو ترک کر کے نیکیوں کو اپنا لیجیے ان شاء اللہ دنیاوی دونوں اعتبار سے آپ کے لیے مفید ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ شامل حال رہے گی تو یہ اپنا محاسبہ کرنے کی بات میں نے کی تو طریقہ بھی عرض کرتا چلوں بہت مشکل کام ہے دوسروں کے عیوب کا دیکھنا تو بہت آسان ہے نہ بھی ہو تو ہمیں اپنی بدگمانی کے طور پر دوسروں میں عیب نظر آ ہی جاتا ہے لیکن اپنا عیب دکھنا اور نظر آنا یہ ذرا نہیں بہت مشکل کام ہے اس کے لیے محاسبہ کرنا غور و فکر کرنا بار بار اپنے اعمال کا جائزہ لینا یہ انتہائی ضروری ہے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت نے ہماری اس مشکل کو یوں آسان کیا کہ ہمیں بہتر سوالات کا ایک گلدستہ عطا فرمایا ہے جس کا نام مدنی انعامات رکھا ہے روزانہ وہ بہتر سوالات اپنے آپ سے کر لیجئے پھر دیکھیے کہ آپ کو اپنے اندر پائی جانے والی برائیاں نافرمانیاں شریعت سے روح گردانی یا اخلاقی طور پر جن برائیوں کے اندر ہم مبتلا ہوتے ہیں اس کی نشاندہی ایسی معلوم ہوگی کہ آپ حیران رہ جائیں گے تو بہتر مدنی انعامات پر عمل کا اپنا ذہن بنا لیجئے مکتبت المدینہ سے آپ اس کا رسالہ حاصل کر لیجئے ہر مدنی ماہ کی ابتدائی دس دنوں کے اندر اندر اپنے یہاں کے ذمہ دار کو جمع کروانے کا معمول بنا لیجئے انشاءاللہ شاء آپ دیکھیں گے کہ کتنا جلد آپ اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھنے اور نیکیوں میں اپنے آپ کو مصروف رکھنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے ہم سب کو مدری انعامات پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے میں امید کرتا ہوں آپ اور مدری چینل کے دیگر ناظرین بھی اس میرے عرض پر التجا پر ضرور عمل پیرا ہوں گے اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں صلو علی علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد زمان ہے اور میں گجرا والا سے بات کر رہا ہوں میرے خواب میں نا ایک ہے میرے تایا جان کی نا ایک بھینس ہے تو وہ بہن جو ہے نا رات کو کھل جاتی ہے مثلاً شک ہوتا ہے کہ چور لے گئے یا کوئی اور لے گیا وہ نا سنگل تلا کر کھل جاتی ہے تو اس کے بعد میں اسے ڈھونڈنے کے لیے جاتا ہوں تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے نا وہ بہن جو مل جاتی ہے لیکن اس کی جو پچھلی والی بائیں والی ٹانگ ہے نا اس پہ جو سانپ جو ہے نا وہ لپٹا ہوا ہے سانپ جب لپٹتا ہے تو میں نا اس کے پاس جاتا ہوں بہن جو ہے نا آگے کو جاتی ہے لیکن سانپ پیچھے کو کھینچتا ہے تو میں جب اس کے پاس جاتا ہوں تو سانپ جو ہے نا وہ غائب ہو جاتا ہے بھاگ جاتا ہے جس طرح گولی نہیں چلتی اسی طرح اسپیڈ سے غائب ہو جاتا ہے تو بعد میں بھینس کو پکڑ کر باندھ دیتا ہوں اور گھر جانے لگتا ہوں تو ڈر جاتا مجھے جاگا آ جاتی ہے پھر بعد میں میں جب ٹائم دیکھتا ہوں تو فجر سے پہلے کی آئی ہے خواب مسئلے چار بج کر بتیس منٹ ہوئے تھے جب خواب آئی ہے ویری انٹرسٹنگ تو آپ نے یہ نہیں بیان کیا کہ فوراً اٹھ کر آپ نے بھینس کو واقعی دیکھا یا نہیں دیکھا کہ گھر میں موجود ہے یا نہیں دیکھ لیتے بھائی بھینس والوں کے ساتھ یہ مسئلہ تو رہتا ہے گاؤں دیہاتوں میں شہروں کے اندر بینک ڈکیتی ہوگی مال چورائیں گے موبائل چھینیں گے گاؤں دیہات کے اندر بھینسوں کی بھی چوری ہوتی ہے واقعی بھینس چور اسی طرح گائے کے چور بکریوں کے چور ہوا کرتے ہیں اور دیہاتی لوگ جو ہے اس کی حفاظت کے لیے اقدامات بھی کرتے ہیں بہت سارے اس کے طریقے ہوتے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کے ماموں کا غالباً انہوں نے بیان کیا ماموں کی بھینس کے انہوں نے دیکھا ہو سکتا ہے ان کی بھینسیں اور اس طرح کے خیالات ذہن میں گردش کرتے رہتے ہوں اور وہی آپ نے خواب کے اندر دیکھ لیا اس کی کوئی تعبیر تو بیان نہیں کی جا سکے گی البتہ اپنے مال کے اسباب کی حفاظت کی جو ہے وہ آپ کوشش فرمائیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں اس کی حفاظت کے لیے دعا کیجیے تو ان شاء اللہ سے خیر ہوگی اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں صلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد جی وہ نا ہمارا شہر کا نام تو علی پر تھا لیکن نام نام نہیں بتا سکتا تھا تو ہمارے والد صاحب نا فوت ہو گیا تو وہ ہمارے گھر والے ایک بیٹے کا خواب دیکھ کیا تو وہ کیا دیکھتے ہیں تو ان کے کپڑے گندے کا برا سے دیکھتے ہیں اس خواب کی خرید بتا مجھے جی۔ کون سا ایسا نام رکھ لیا بھائی جو آپ بتا نہیں سکتے خواب بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ بتا دیں گے تو اس میں کوئی پرابلم ہو جائے گی بہرحال آپ کی مرضی ہے سب کا نام اپنے غالباً علی بتایا بہر لباس کا میلا ہو جانا اس کی تعبیر فی الحال ابھی میں ذہن میں مستر نہیں پاتا تو انشاءاللہ شاء اللہ آئندہ سلسلے میں کل منگل ہے کل بھی سلسلہ ہوگا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد محمد کامران اختاری لاہور سے بات کر رہا ہوں مرکز اولیا سے حضور اس طرح کہ میری گھر والی کو جو ہے نا خواب آتے رہتے ہیں یعنی کہ وہ کہتی ہے کہ پہ نا سانپ کوئی آتا ہے ہے تو وہ کی کوشش کرتا اس کی خبر میں معلوم کرنا چاہتا ہوں کامران اختاری مرکز الولیا لاہور سے اپنے بچوں کی امی کا خواب بیان کیا غالباً چوکھٹ کو چوکھاٹ انہوں نے کہا ہو سکتا ہے پنجابی میں کہتے ہوں وہاں پر سانپ دیکھتی ہیں تو جب بھی سانپ کی تعبیر پوچھنا چاہیں تو تمام ناظرین کو یہ عرض کروں گا کہ اس کا کلر اور اس کی کچھ سائز وغیرہ اگر ذہن میں تو ضرور بیان کیا کریں کیونکہ سانپوں کی متعدد اس کی تعبیریں ہیں کلر کے مختلف ہونے سے بھی مختلف ہے چھوٹا بڑا سانپ ہے اجدہا ہے کیفیت وغیرہ تو اگر اس طرح کی کوئی بھی چیز دیکھیں سانپ دیکھیں یا کوئی بھی جانور دیکھیں کوئی بھی ایسی چیز دیکھیں تو اس کی جو ایک خاصیت آپ دیکھیں نمایاں ہو تو وہ ضرور بیان کیا کریں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ تعبیر کا درستی کے زیادہ قریب ہونا یہ ممکن ہوتا ہے بہر المطلقن جو ہے وہ سانپ کر دیکھنا چوکٹ پر دیکھنا یہ گھر کے دشمن کی طرف اشارہ ہے لیکن کسی پر بدگمانی نہ کرے کہ فلاں میرا دشمن ہے فلاں یہ تھا فلاں وہ تھا ایسا ہم نہیں کہہ سکتے اگرچہ خواب کی تعبیر کے حوالے سے بتا بھی دیا جائے پھر بھی کسی خاص شخص پر جب تک کوئی واضح کرینہ نہ ہو کوئی واضح آپ کے پاس دلیل نہ ہو جو شریعت کے نزدیک بھی اس کو ایکسیپٹ کیا جائے تو کسی پر بدگمانی نہیں کر سکتے تو یہ تعبیر بیان کرنے میں مقصد یہ ہوتا ہے ہماری نیت یہ ہوتی ہے کہ آپ کو بتایا گیا کہ دشمن کی علامت ہے نقصان پہنچا سکتا ہے کوئی شخص تو یہ ہے کہ آپ حفاظت کے لیے اقدامات کر لیجئے تو اگر آپ امیر اہل سنت سے مرید ہیں آپ کے گھر والے مرید ہیں یا طالب ہیں تو شجرے کے اندر اپنی حفاظت کے لیے وظائف وغیرہ دیے گئے ہیں نماز فجر کے بعد ایک بہت ہی پیارا وظیفہ پڑھا جاتا ہے وہ بھی آپ وہاں سے معلوم کر کے یاد کر کے اس کو اپنا لیجئے اس کے ساتھ ساتھ مرکز الولیا سے آپ نے کال کی تو وہاں سے کسی بھی تعویذات یا تاریخ کے بستے سے اپنے گھر والوں کی حفاظت کے لیے گھر کی حفاظت کے لیے آپ تعویذ حاصل کر لیجئے ان شاء اللہ اگر کوئی دشمن پیچھے لگا ہے کسی نے دشمنی اپنے دل میں آپ کے لیے پال رکھی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے آپ کو آپ کے گھر والوں کو محفوظ فرمائے گا تو مدنی چینل کے ناظرین ہمارے سلسلے کا وقت جو ہے وہ اختتام کو پہنچتا ہے ان شاء اللہ اب ہر پیر کو چونکہ رمضان مبارک کے اندر جدول جو ہے وہ تبدیل ہو گیا تھا فضان شہری میں خوابوں کی تعبیر کا بھی سلسلہ ہوا کرتا تھا تو اب ہر پیر کو پاکستان کے وقت کے مطابق سات بج کر دس منٹ پر انشاءاللہ شاء اللہ یہ سلسلہ ہوا کرے گا اور آپ اپنے خواب جو ہے وہ بیان کر سکتے ہیں ممکنہ صورت میں آپ کے خواب کی تعبیر کو آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا البتہ مدنی چینل کو دیکھنا مت چھوڑیے اس کو دیکھتے رہیے دوسروں کو بھی اس کی دعوت پیش کیجیے اپنے گھر میں مدنی چینل کو ضرور چلائیے ان شاء اللہ بدل آپ کو بے شمار برکتیں حاصل کرنے کا موقع ملے گا گھر میں رونق ہوگی اللہ اور اس کے پیارے حبیب عز و جل وسل اللہ تعالی علیہ وسلم کا جب گھر میں ذکر خیر ہوگا تو گھر میں برکت ہوگی پریشانیاں دور ہوں گی تمدستی دور ہوگی ان شاء اللہ دینی دنیاوی منافع کا باعث ہوگا مدنی چینل دیکھتے رہیے دعوت اسلامی کے مدر ماحول سے اپنے آپ کو ہر دم وابستہ رکھیے مدر قافلوں میں سفر اختیار کرتے رہیے ان شاء اللہ اس جہان میں بھی کامیابی ہوگی آخرت میں بھی کامیابی آپ کے قدم چومے گی